فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم دوستو عزیز اور بزرگو سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سننے کا حق ادا کرو جو سننے کا حق نہیں ادا کرے گا وہ عمل کا حق نہیں ادا کر سکتا کہ سننے کا حق ادا کرنا یہ عمل کے لیے ضروری ہے الذین یستمعون القول دین کی بات کو دھیان سے سننے کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا کہ قرآن ہو یا قرآن کی کوئی بات ہو اس کو دھیان کے ساتھ سنو کیونکہ بات کو دھیان سے عظمت سے لینا یہ اطاعت پر ڈالے گا علم پر ڈالے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ سننا ہمیں اطاعت پر ڈال دے گا اور اگر سننے کا حق نہ ادا ہوا تو صرف باتوں کا نقل ہونا یہ مفید نہیں ہوتا علم عمل سے منتقل ہوا ہے ہر زمانے میں کہ علم عمل سے منتقل ہوا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا کہ علم عمل کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ ہلا کر فرمایا صحابی سے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں یہ شاخ کیوں ہلا رہا ہوں کہ متوجہ کر کے بات بات, بات فرمائی تو اس طرح دین کی بات کو عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس طرح لینا ہے تاکہ یہ کہنا ہمیں مفید ہو اور ہمیں اطاعت پر ڈالے علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے بلکہ علم کا موضوع اللہ کا امتصال ہے اور اللہ کی اطاعت ہے اور علم کی علم کی کوئی غرض نہیں اس کے سوا کہ ہم اللہ کی اطاعت پر آ جاویں اور اللہ کے عوامر پر آ جاویں یہ علم کا تقاضا ہے تو بات کو عظمت اور دھیان کے ساتھ لینا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان کے ساتھ سنیں فبشر عباد الذين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله واولئك هم اولو الالباب کہ جو بات کو دھیان کے ساتھ لیں گے انہیں خوشخبری ہے اطاعت کی کہ وہ اطاعت پر آئیں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں گے اور یہ یقل والے کہلائیں گے اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہم اس کو ذکر کی مجلس بناویں یہ ہماری ذکر کی مجلس ہے کیونکہ دین کی ہر مجلس ذکر کی مجلس ہے ذکر صرف تصویحات تک محدود نہیں ہے بلکہ سارا دین ذکر ہے انا انا نحن نزلنا الذکر و الحافظون کہ اللہ نے پورے دین کو ذکر فرمایا تو اس سننے کو بھی ذکر قرار دو جو دھیان اللہ کو یاد کرنے میں مطلوب ہے وہ دھیان اللہ کی بات سننے میں بھی مطلوب ہے فرماتے تھے کہ جب متکلم بات کرے تو ساتھیوں کو اپنا ذکر چھوڑ کر متکلم کی بات کو سننا چاہیے کہ اس وقت کا ذکر بات کا سننا ہے اس لیے بیان کے درمیان اپنی تصویر نہیں ہیں کہ بیان ہو ہم تصویر پڑھیں نہیں کہ جب اجتماعی دعوت دی جا رہی ہو تو اجتماعی دعوت اجتماعی عمل ہے اس کے لیے سارے اعمال کا چھوڑ دینا ہے تو یہ عمل اجتماعی بنے گا یہ ذکر کی مجلس بنے گی پھر میرے محترم دوستو جو بات سنی گئی ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جاوے اس لیے کہ باتوں سے باتوں کا نقل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کہ جو سنو اس کی اس کو عمل میں لاؤ دعوت کے راستے سے جو سنو اسے عمل میں لاؤ دعوت کے راستے سے کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو دعوت دیتا ہوا عمل کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا دعوت دیتے ہوئے جو عمل کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قول سے مراد بات نہیں بلکہ قول سے مراد دین ہے قول سے مراد دین لیا گیا ہے الزین يستمعون القول کہ جو بات کو یعنی عمل کے لیے لیں کیونکہ قول سے مراد عمل ہے یہاں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں قول سے مراد عمل ہے ومن احسن القا من اللہ کہ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو عمل کرتے ہوئے دعوت دے میرے محترم دوستو بزرگوں ہم کلمے سے لے کر سارے دین کی دعوت پر امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ امت کلمے سے لے کر پورے دین دین کے تمام شعبوں کی دعوت پر قائم ہو جاوے عمل کے ساتھ کیونکہ دعوت کا خاصہ دعوت کی تاثیر یقین پیدا کرنا ہے دعوت کی تاثیر ہے اس کا خاصہ ہے کہ دعوت یقین پیدا کرتی ہے چاہے جس چیز کی دعوت ہو دین کی ہو یا دنیا کی ہو آج دنیا سے کامیابی کا یقین اس لیے ہے کہ دنیا کی اور اسباب کی دعوت ہے دین کی اللہ کے عوامر کی دعوت نہیں ہے اس لیے کلمے کو اور کلمے کے سارے تقاضوں کو پورے پورا دین کلمے کے تقاضے ہیں اس سب کو دعوت میں لانا مقصود ہے کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا ہم سب سے پہلے اس کے محتاج ہیں کہ کلم لا الہ الا اللہ کو اس محنت کے ذریعے دعوت میں لاویں کیونکہ میرا محترم دوستو کلم لا الہ الا اللہ امت کی دعوت میں سے نکل گیا ہم سماتے تھے کہ جب یہ دعوت میں سے نکل جائے گا تو اس میں سے اخلاص بھی نکل جائے گا اور امت میں سے اس کے الفاظ بھی نکل جائیں گے چنانچہ جی الفاظ بھی نکل گئے اخلاص بھی نکل گیا اس کا اخلاص یہ تھا کہ یہ ہمیں حرام سے روکتا لیکن اس کا اخلاص بھی نکل گیا اس کے الفاظ بھی نکل گئے اس لیے سب سے پہلا مقصد اس کام سے وہ دعوت ایمان ہے صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کیا نام رکھتا اس کام کا تحریک ایمان کہ یہ ایمان کو قوت دینے اور ایمان کو حرکت میں لانے کا ایمان کو حرکت میں لانے کی محنت ہے تحریک کا مطلب وہ تحریکیں نہیں جو نئے نئے ناموں سے چلیں کہ تحریک ملک و مال والی نہیں بلکہ تحریک کے حرکت میں لانا ایمان کو اتنا جو ایمان ہمیں اللہ کے عوامر پر کھڑا کر دے یہ تحریک ایمان کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا لیکن میرا محترم دوستو بزرگوں امت کے عموم میں سے یہ بات ختم ہو گئی کہ خود ایمان والے ایمان کی دعوت کے اور خود ایمان والے کلم لا الہ الا اللہ کے زیادہ محتاج اور زیادہ حقدار ہیں ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے تسلیم کیا گیا فرعون انہو تغا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو جا کے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر ہیں کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر صرف حالانکہ وہ محنت جو موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی ہے جس پر اللہ نے باطل کو غرق کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت باطل کو پکڑتے ہیں اہل حق کے صبر اور ان کے تقوی کی وجہ سے جو محنت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل پر کر رہے تھے جس کی وجہ سے باطل پکڑا گیا وہ محنت امت میں سے نکل گئی تو بقول حضرت کے کہ وہ محنت کا رخ اور اس کا میدان صرف غیروں کو سمجھا گیا کہ غیروں تک دعوت پہنچ چکی ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کتنی آسان اور سمجھنے کی بات ہے کہ مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے الزم وم کلیمت تقوہ و حق و و کہ ہم نے جمایا ایمان والوں کو تقوی کے کلمے پر کیونکہ یہ اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں یہ اس کے زیادہ اہل ہیں اس لیے دعوت کی محنت کا میدان محض غیروں کو سمجھ لینا یہ مسلمان کی بے دینی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ نہیں مومن خود ایمان کی دعوت کا محتاج ہے اللہ کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو ایمان والو تم ایمان لاؤ اور ایمان کیسے لاؤ کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں آمین کما آمن الناس سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسے صحابہ کرام مرادیں کہ ایمان صحابہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائیں ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے کہ ایسا ایمان کیسے آئے گا کہ ایسا ایمان اسی طرح آئے گا جس طرح صحابہ نے ایمان سکھائے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان سیکھا ہے وہ طریقہ وہ ترتیب وہ شکل وہ اسباب دعوت کے ذریعے سے امت میں زندہ ہوں جن اسباب سے ایمان سیکھا جاتا ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ایمان کے سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چند سیغے چند الفاظ اللہ رب العزت کی چند صفات کو متعین کر لیا جاوے اور انہیں دہرانے کو یا ان کو کے تکرار کو یقین سیکھنے کے لیے کافی سمجھا جائے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ایمان سیکھنے کے لیے ان تمام اسباب ایمانیہ کو اختیار کرنا پڑے گا جو یقین کے یقین کے بننے کا اور ایمان کی تقویت کا کا یقینی سبب ہیں میں شروع میں عرض کر دیتا ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا یقین کے سیکھنے کے چار اسباب ہیں یقین کے سیکھنے کے چار اسباب ہیں سب سے پہلے وہ قرآن آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی قدرت کو جن آیات میں بیان کیا ہے وہ آیات اللہ کے تعارف کے لیے کہ اس سے اللہ کو پہچانو اس نے اپنی ساری مصنوعات کو مخلوقات کو بیان کیا ہے ہم نے یہ بنایا ہم نے یہ بنایا ہم نے یہ بنایا کیوں بنایا کہ ہم نے یہ اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے ہمارے ہم نے اپنی ذات سے استفادے کے لیے نہیں بنایا یہاں دھوکا لگا ہے کہ جو بنا ہوا ہے بنانے والے سے استفادے کے لیے ہے نہیں میرے محترم دوستو جو بنا ہوا ہے وہ بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے اس سے استفادے کے لیے نہیں ہے جنہوں نے بنے ہوئے کو بنانے والے سے استفادے کا ذریعہ سمجھا وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے کہ چاند سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے سورج سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے ستاروں سے فائدہ اٹھایا جاوے کہ وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے جو ستاروں میں الجھ گئے نہ وہ نجومی ہو گئے جو جو سورج گئے وہ جو زمین میں پھنس گئے کہ وہ کہ وہ زمین کے پجاری ہو گئے لیکن جو ان سب سے نکل کر اللہ کی طرف جاوے ان کا انکار کر کے کہ وہ ہے راستہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ملت ابراہیمی قیامت تک کے لیے اس طرح متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کا حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کیجیے اس لیے دوستو کافر کی پہچان یہ بتایا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گمے تو کافر وہ کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان حجاب ہے کہ اس نے بنے ہوئے کو بنے ہوئے کو بنانے والا سمجھ لیا اس لیے وہ بنانے والے تک نہیں پہنچ سکے ابراہیم علیہ السلام ان ساری شکلوں کا انکار کر کے اللہ تک پہنچ گئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے تعارف کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک سب کو قرآن بیان کر چکے کہ اس سے مجھے پہچانو یہ میں نے بنایا اس سے مجھے پہچانو کہ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو اللہ کی ذات سے استفادے کا ذریعہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں تابع ہوں گی اگر ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں تو پہلا سبب یقین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ قرآن وہ آیا جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے دوسرا سبب میرے دوست بزرگوں یقین کے سیکھنے کا انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں نئی بات اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے درمیان میں دعوت میں سے نبیوں کے واقعات نکل گئے حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ یقین کی تقویت کا یقینی سبب ہیں یہ متعین کیے گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ نقص مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمع پیدا ہو یہ آیت واضح ہے بالکل وکل نقص علیہ وکلقص بھی فعادک کہ نبی جی ہم آپ پر سارے نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمع پیدا ہو ہم قیامت تک امت ان واقعات کے بیان کرنے کی محتاج ہے جن سے ایمان اور یقین پختہ ہو اور دلوں میں جمع پیدا ہو لیکن اگر یہ نہ سمجھا گیا تو پھر ہم اپنی محنت میں ان اسباب سے بالکل مستغنی اور غافل ہو جائیں گے جو یقین کے بننے یقین کے سیکھنے کے اسباب ہیں اس لیے جتنے واقعات نبیوں کے ساتھ پیش آئے ظاہر کے خلاف ان کے تذکرے بذات مقصود ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ کی وحدانیت کا بولنا بزاد مقصود ہے علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے عمل مقصود ہے علم علم بذات مقصود نہیں ہے میں ابھی تب سے نہیں عرض کر رہا بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ علم بھی ذات مقصود نہیں ہے علم سے علم سے احکامات مقصود ہیں کہ احکامات کے علم سے عمل مقصود ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کو بولنا یہ بذات خود مقصود ہے ہر فرد سے روزانہ اللہ کی توحید کو بلوانا اس سے ایمان کی دعوت کا دلوانا بذات مقصود ہے احکامات کا علم حاصل کر لیا ہے کہ احکامات کا علم حاصل یہ کیا ہوا ہے کہ اس سے عمل مقصود ہے لیکن کسی عمل میں نورانیت روحانیت ترقی اللہ کا قرب وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا کہ یہ اللہ کی وحدانیت کو کے بولنے کو بذات مخصوص قرار دے اس لیے علم توحید بذات خود مقصود ہے ہی روزانہ اللہ کی وحدانیت کو اسی کی بجائی کو بیان کرنا اس کا حکم ہے نبی کو کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے سے کفر کے دل سمٹتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ عزت قلوب الَّذِينَ لَا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کہ صرف اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے نبیوں پر جو حالات آئے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے کی وجہ سے آئے کیونکہ نبیوں کے اور قوم کے درمیان جو سب سے زیادہ پریشان کن بات تھی اور عجیب بات تھی وہ یہ تھی أجعل الآلهة إله واحدة هذا لشيء عجاب مجھے یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا مجمع روزانہ ایمان کی دعوت دینے کو تبلیغ کا ایک نصاب یا کوئی معمول سمجھ رہا ہے اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہا کہ یہ میرے اعمال کے اندر روحانیت اور نورانیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس لیے فرماتے تھے کہ جس دن یہ اللہ کی وحدانیت کو نہ بولے جس دن یہ اللہ کے غیر کے انکار اللہ کی ذات کے اس بات پر نہ آوے اس دن اس کو اپنی نماز سے لے کر اپنے تمام اذکار میں اپنی دعاؤں میں اپنی تلاوت میں اپنے ہر عمل میں اس کو کمی نظر آوے کہ ہاں آج آج میرا گشت چھوٹا ہے جس کا جس کا اثر مجھے اپنی نماز میں محسوس ہو رہا ہے آج میری تعلیم یہ چھوٹ گئی ہے جس کا اثر مجھے اپنی تصویحات میں محسوس ہو رہا ہے میرے محترم دوست بزرگوں تمام اعمال کے اندر جو روحانیت ہے اس لیے کہ اعمال شکل ہیں ان اعمال کے اندر جو اس میں کوئی شک نہیں کہ شکل مطلوب ہے لیکن اعمال کے اندر جو روح ہے اور جان ہے اور اللہ کے قرب کی جو تاثیر ہے اس میں وہ اللہ کی وحدانیت کی ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں یہ ایک سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف جتنی اللہ نے مددیں کی ہیں ان واقعات کو بیان کریں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ اس زمانے میں تھی اللہ کی مدد کے اسباب اور ضابطے وہ قیامت تک اٹل ہیں انہیں کوئی بدل نہیں سکتا لا مبدل علی کلیماتی کہ اللہ کے ضابطوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے ضابطے متعین ہیں اور یہ ضابطے قیامت تک چلیں گے کہ اللہ کے ضابطوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی اللہ کے ضابطے کو بدلنا چاہا تو آپ کو کوئی جگہ بچاؤ کی حفاظت کی پناہ کی نہیں ملے گی لا مبدل ولن تجد من مبلم ولاً کہ اللہ کے ضابطوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں اللہ کی مدد کے جو وعدے نبیوں کے ساتھ تھے وہ وعدے نصرت کے قیامت تک ہیں یہ بات نہیں ہے کہ زمانے بدلنے سے ضابطے بدل جائیں حکومتیں بدلیں دن رات بدلیں اللہ کے ضابطے نہیں بدلتے کیوں میرے دوستو ہمیں تبدیلی اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم نے ضابطے جو اصل ضابطے تھے ان کو ضابطہ نے قرار دیا ہم نے دنیا کے تغیرات کو دنیا کے احوال کو ضابطہ قرار دیا ہوا ہے دیکھو اسباب اللہ کے ضابطے نہیں ہیں اللہ کے ضابطے اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات پر وہ قیامت تک ہوتا رہے گا جو اللہ نے کہہ دیا اس لیے اصل ضابطے جو ہیں وہ اللہ کے عوامر ہیں تو جو ضابطے نبیوں کے زمانے میں تھے وہ قیامت تک رہیں گے اس لیے نصرت صرف نبیوں کے زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک نصرت کا وعدہ ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد کہ ہم قیامت تک مدد کریں گے اب لوگ یہ کہیں کہ وہ تو صحابہ تھے ان کی مدد ہو گئی جب ظاہر کے خلاف ان کی نصرت کے واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے ہاں۔ ہم نے یہ تقسیم کر لیا ہے کہ ظاہر کے خلاف مدد ان کی خصوصیت تھی ہم ہم اس زمانے میں کہ یہ زمانہ اسباب کا ہے کہ اب ظاہر کے خلاف مدد نہیں ہوگی لہٰذا اب تو اسباب بنا کر مدد لو یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی ہے جو اللہ کے ضابطوں کو نہیں سمجھیں گے ان کا یقین نہیں کریں گے وہ اللہ کے ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہاں، سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے جو کائنات کے یقین کے ساتھ چلیں گے وہ اللہ کے ضابطوں کو نہیں جانیں گے بلکہ وہ اپنے اللہ کے درمیان مادی نقشوں کو ذریعہ سمجھیں گے اور وہ اپنے مادی اسباب کی تکمیل کو مدد کے نزول کا سبب سمجھیں گے اور اگر مدد اگر مدد نہیں آئے گی تو وہ اسباب کی قلت یا اسباب کی کہ مکمل نہ ہونے کو یہ سمجھیں گے کہ اسباب مکمل نہیں تھے اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا ان کے ان کے ان کو منافع حاصل نہ ہونے کے الزامات یا وہ اسباب کی قلت پر ہوں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے حاکم ناکارہ ہیں اس لیے یہ ہوا ہے جتنے تغیرات دنیا میں اچھے برے ہوں گے وہ اللہ کی طرف انہیں منسوب کریں گے ہی نہیں کیونکہ انہیں نہیں خبر کہ اللہ کے ضابطے کیا ہیں زلزلے آئیں گے تو وہ یوں کہیں گے کہ یہ زلزلہ زلزلے کے آنے کی یہ وجوہات ہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا پہلے کہ زلزلہ آ رہا ہے اگر اللہ کے ضابطوں کو سمجھتا تو یہ کہتا کہ زلزلوں کا تعلق معاشرے کی خرابی سے ہے بارشوں کے رکنے کا تعلق یہ معاملات کی خرابی سے ہے اگر ضابطوں کو سمجھتا تو حالات اس کی توبہ اور اس کے رجوع کا سبب بنتے لیکن اس نے اللہ کے ضابطوں کو نہیں جانا تو جو حالات پیش آئے کہ بیماریوں کو موسم سے جوڑ دیا کہ بیماری اس موسم سے ہے اور زلزلہ اس وجہ سے کہ جتنا مادی نقشوں میں تغیر آیا ان سب کو مادی نقشوں سے جوڑ دیا حالانکہ اللہ رب العزت یہ سارے تغیرات لاتے ہیں اپنے تعارف کے لیے عرف تو ربی بفسخ العظائم حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اس لیے میرا دوست بزرگوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا جو ان کے ساتھ مدد ظاہر کے خلاف ہوئی ہیں کہ موسا علیہ السلام کی مدد کس طرح پانی میں ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس طرح آگ میں ہوئی ان سارے میں تو اشارہ اس لیے کر رہا کہ وقت کم ہے ورنہ یہ ان واقعات کا بیان کرنا یقین کی تقویت کے لیے بذات خود مقصود ہے اس کا جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے بلکہ ان کو ان کا بیان کرنا مقصود ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے تھے اس لیے میرے محترم دوستو برا نہ لگے تو بات عرض کروں کہ لوگ اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں انبیاء کی نصرتیں بیان نہیں کرتے جس سے یقین سنتوں اور اللہ کے ذاتوں سے ہٹ کر شخصیتوں پر جا رہا حالانکہ صحابہ کرام باوجود غیب نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے وہ اپنی شہرت اور اپنی جو ہے اپنی کرامت کو چھپانے کے لیے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے تو میں دائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ کمیل کمیلین میں نہیں کر سکتا اور میں کیا میری حیثیت کیا کہ نہیں تمیم تمہیں کرنا ہے فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں انکار کر رہا تھا کہ مجھے آگ کا ڈر ہے یہ تو ایک چنگاری ہے حالانکہ اتنی زبردست آگ تھی کہ وہ نکلتی تو سارے مدینہ جلا کے خاک کرتی خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں انکار کر رہا تھا کہ مجھے آگ سے ڈر تھا آگ کا کیا ڈر مجھے تو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں نے اس آگ کو لے جا کے پہاڑ میں داخل کر دیا تو لوگ مجھے بزرگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہیں وہ جنہوں نے آگ کو پہاڑ میں داخل کیا ہے اپنی نصرتیں چھپا جاتے تھے کیوں اس لیے کہ اخلاص کا تقاضا ہے یہ کہ وہ اپنی کرامتیں بیان نہیں کرتے تھے میرے محترم دوست بزرگوں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یقین کے یقین ایمان کی تقویت کا سبب سمجھیں یہ بالکل واضح ہے بات کہ اللہ نے سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وہی کیے ہیں تاکہ آپ کے تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو لنثبت به فؤادك تو ایک سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا ہے کہ احادیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کو ان کو پڑھا جائے ان کو سنا جائے تاکہ امت میں ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو کتنی آسان بات ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے اذا سرت کا حسن تو کا وسعت کا سیاح تو کا فن تو مومن کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے اتنی بات اگر ایک جاہل سے جاہل آدمی سوچے تو اپنے ایمان کے بارے میں اس کو اپنے ایمان کے ضعف کا احساس تو ہو جائے گا نا کہ مجھے کسی عمل پر کوئی خوشی نہیں ہے اور کسی گناہ کے کر لینے پر کوئی غم نہیں ہے بلکہ کسی گناہ میں کامیاب ہونے پر خوشی ہے اور کسی عمل کے فوت ہونے کا کوئی کوئی کوئی غم نہیں ہے اس احساس کا پیدا ہو جانا بھی ایمان کی دولت کے ملنے کا سبب ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے میرے محترم دوست بزرگوں یہ تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا وہ احادیث یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چند چند چند باتیں متعین کر لی گئی ہیں یقین سیکھنے کے لیے بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چند سیغے چند صفات چند باتیں متعین کر لینا یقین سیکھنے کے لیے نہیں ہم ہم سارے ان اسباب ایمانی ایسے غافل ہو جائیں گے جو یقین کی تقویت کا سبب ہیں اس لیے ایمان میں جتنی وسعت پیدا کرو گے اس کا بیان کرنے میں اتنا ایمان قوی ہوگا کیونکہ ایمان بہت وسیع چیز ہے ورا الورا ہے جس طرح اللہ کی ذات ورا الورا ہے لیکن اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر فرد کے ذمے جو اس کو حرام سے روک دے یہ ہے تیسرا صوب یقین کے سیکھنے کا احادیث وہ احادیث نبویہ السلاۃ والسلام جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں کو بیان کیا ہے صحابہ کو ایمان سکھلایا بھی ہے صحابہ سے ایمان پوچھا بھی ہے ہاں۔ ایمان کی تعلیم بھی دی ہے ایمان کا امتحان بھی لیا ہے کہ صحابی نے آپ سے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ایمان کی کیا دلیل ہے تو ایک ایک جماعت سے تو آپ نے ایمان کو پوچھا اس جماعت نے ایمان کے سوال کے جواب میں اپنی خصلتیں بیان کی یہ بات نہیں تھی کہ ایمان کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کر دیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ہاں کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کر دو ہمارے پاس مشکات کا امتحان آیا تو ہم نے طلبہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ چلو تم ایمان ایمان کے بارے میں لکھ کر لاؤ کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو جو ایمان کے بارے میں پڑھا تھا وہ بیان کر دیا تحریری امتحان تھا لکھ کے لیا ہے لمبے لمبے پرچے کہ ایمان گھٹتا ہے گھٹتا ہے نہیں بڑھتا ہے یا بڑھتا ہے اور کیا دلائل ہیں کیا اس پہ اختلافات ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں لغتاً کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مادہ ہے اس کا کیا باب ہے سب سب سب لکھ کے لے آئے اور بہت تفصیل سے لکھ کے لائے تو میں نے پڑھنے کے بعد طلبہ کو جمع کر کے عرض کیا نے کہا کہ آپ نے تو ایمان کے لفظ پر بحث کی ہے لفظ ایمان پر حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے آپ نے پوچھا تم کون ہو صحابہ نے عرض کیا ایک جماعت نے کہ ہم یا رسول اللہ سب ایمان والے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں ایمان صحابہ یوں کہ ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں کیوں اس لیے کہ ایمان کے ایمان کے ساتھ تو لازمی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیر پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے تو صحابہ نے پندرہ خصلتیں بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں پانچ کا ہمیں آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں اور پانچ کا ہمیں آپ کی جماعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور پانچ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں پانچ ہمارے اندر جاہلیت سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں پانچ جن کا میں نے تمہیں حکم دیا بتلاؤ تو صحابہ نے پانچ وہ بیان کی جس پر یقین لانے کا حکم ہے جس کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ایمان مفصل بیان کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و اليوم الآخر والقدر خیر و شرع من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ پانچ چیزیں بیان کی پھر آپ نے پوچھا کہ وہ پانچ کون سی ہیں جن پر میں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کلمہ ہے اور نماز ہے حج ہے اور زکوٰۃ ہے روزہ ہے یعنی مجھے عرض کرنا چاہتا تھا کہ سوال تھا ایمان کا بیان کی خصلتیں اور وہ کیا پانچ ہیں جو تمہارے زمانے جاہلیت سے ہیں کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر پانچ باتیں یہ ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے ہمارے اندر دشمن کے مقابل پر جم کر لڑنا ہے ہمارے اندر دشمن پر کوئی مصیبت آوے تو اس پر ہنسنا نہیں ہے اور ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پندرہ خصلتوں کو سن کر فرمایا فقہا ادبا کادو یقون انبیاء کہ دین کی پوری پوری سمجھ رکھنے والے با ادب ہاں کیونکہ مومن کے اندر اتنا ادب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سلام کرنے کا اور بات کرنے کا انداز ہی اتنا اچھا لگا کہ آپ نے خود پوچھا کہ تم کون لوگ ہو روایت میں ہے کہ مومن کے بات کا انداز مومن کا حلیہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ دیکھ کے خود خود فرمایا روایت میں ہے کہ آپ کو ان کا حلیہ ان کی بات کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ آپ نے پوچھا تم کون ہو یعنی تمہاری دینی حیثیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے با ادب لوگ ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ان خصلتوں کی وجہ سے قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے سب کے سب سب کے سب نبی ہو جاتے کادو انبیاء روایت میں ہے کہ اتنی اعلیٰ خصلتیں ان کے اندر کہ یہ اپنی ان خصلتوں سے قریب تھے کہ انبیاء ہو جاتے تو میرے محترم دوست بزرگوں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ ایمان ایمانی علامتوں سے سیکھو اور ایمان ایمان کہ قرآن وہ آیات جس میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے واقعات جن میں اللہ نے نبیوں کے مدد ظاہر کے خلاف کیے اور وہ روایات جن میں ایمان کو بیان کیا گیا ہے ایمان کی علامتیں چوتھا سبب ہے یقین کے سیکھنے کا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد کے قصے حیات الصحابہ میں وہاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترتیب رکھی ہے پورے چھ نمبر چھ صفات یہ حیات الصحابہ کے اندر مرتب ہیں کہ کیا زاب, کیا ضابطے تھے کیا کیا یقین تھا اس یقین پر ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ تھا اور پھر ان اعمال پر اللہ کی طرف سے ان کی کیا غیبی مددیں تھیں حیات صحابہ کے آخیر میں لا کر اس پر ختم کیا ہے کہ کیا ضابطے تھے اور کیا یقین تھا یہ ہے اصل چیز اب میرا محترم دوستوں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے علماء نے لکھا ہے جس چیز کی تصدیق دے کر کی جاوے اس کو ایمان نہیں کہتے جسی کی تصدیق دے کر کی جاوے اس کو ایمان نہیں کہتے اور یہ ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو ایمان دے کر لایا جاوے کہ ایمان بالغیب اصل ہے اس لیے غیب کے تذکرے مقصود ہیں مسجد کی آبادی کا مسجد کی آبادی کا مسجد کو آباد رکھنے کی محنت کا کلم اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ کلم اللہ کی اس ایمان اس کلمے کی محنت کے ساتھ مسجد کی آبادی کا تعلق وہ مسجد کے اندر ایمانیات کے حلقوں کا قائم کرنا ہے یہ صحابہ کی سنت ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تجدید ایمان کا حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں ایمان تو ہم لا چکے ہیں ایمان کی تجدید کیسے کریں فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان کو نیا کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے لا الہ الا اللہ کی کثرت سے صرف لا الہ الا اللہ کا ورد اور اس کا ذکر مراد نہیں ہے اس سے انکار نہیں ہے نعوذ باللہ کلمے کے الفاظ کے اثرات اس کے برکات اس کے انوارات اس کے فضائل صحیح روایتوں میں بھرے ہوئے ہیں لیکن جہاں اس کلم لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ کہ وہاں اس کلم الہ الا اللہ کی دعوت ہے مخلوق کے درمیان اللہ کی طرف یقین کی تقویت کا سبب یہ ہے کہ کلم لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کیونکہ جب تک دعوت مقابل نہیں ہوگی باطل کے اس وقت تک باطل کا بتلان ثابت نہیں ہوگا کہ باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا حق کی دعوت سے جا الحق جاحق حق الباطل کہ اس سے حق کا آنا کہ یعنی حق کی دعوت آوے گی تو باطل سمٹے گا کہ باطل کا ذہوق اور باطل کا ختم ہونا یہ حقیقی دعوت پر موقوف ہے اس لیے میرے محترم دوستو ایمان بالغیب اصل ہے تو یہ غیب کے تذکروں کا تقاضا کرتا ہے کہ جنت کے دوزخ کے قبر کے حشر کے تذکرے ہمارے درمیان بطور یقین کے ہوں بطور یقین کے کہ ہاں یہ یقینی چیزیں ہیں کیونکہ دیکھو ہائے ہائے دیکھو میرے دوستو تاثرات جو ہے نا تاثرات وہ بیان نہیں کیے جاتے بلکہ تاثرات تو برداشت نہیں کیے جا سکتے کہ بھائی آپ کا کیا تاثر ہے یہ کیا تاثر بیان کرے گا یہ کیا تاثر بیان کرے گا تاثر تو صحابہ نے اس لیے بیان کیا کیونکہ ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے ورنہ کسی کا ایمان نمونہ نہیں ہے کہ ایسا ایمان لیا جیسے فلاں شخص ایمان لایا ہے بالکل نہیں تاثرات کا بیان کرنا نہیں تاثرات تو وہ ہوں گے جنہیں ایمان کے ساتھ چھپایا نہیں جا سکے گا قابو نہیں کیا جا سکے گا کیا تاثر ہے ایمان کا کہ ایمان کا تاثر اللہ کی اطاعت ہے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وہ قدوح الحجارہ کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت دنیا جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا صحابی سے کہ نہیں بلکہ جہنم کا جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے یہ آپ نے فرمایا اس کا علم اس کا علم نہیں بلکہ اس کا یقین ہمیں تو اس کا علم ہے مجھے اور آپ کو اس کا علم ہے کہ جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں سے بڑا ہے صحابی کو اس کا یقین ہوا وہ یقین ظاہر ہوا کس طرح کہ وہ صحابی بے ہوش ہو گئے سنتے ہی بے ہوش ہو گئے یہ ہے اس کو کہتے ہیں تاثر تاثر بیان نہیں کیا جاتا تاثر تو ایک کیفیت ہے جس میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں حرکت تھی آپ نے فرمایا بڑی میاں سے میاں الہ اللہ کہہ لو بڑے میاں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ کے درمیان ان کو جنت کی بشارت دی کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا صحابہ دیکھ رہے کہ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا اور یہ جنتی ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا ہم سب کے لیے ہے کیا یہ درجہ اس کے علاوہ کسی کو مل سکتا ہے آپ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید کہ یہ درجہ تو ہر شخص کے لیے ہے یہ مقام یہ وعدہ ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھے تو یہ یہ ہے تاثر تاثر پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کا کیا تاثر ہے کہ اس کو اپنے تاثر کے بیان کرنے میں کہ وہ تو مدعی ہو جائے گا مدعی کہ یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ دعویٰ سارے دعوے بلا بلا دلیل ہوتے ہیں اللہ کو دعوے پسند نہیں ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ بن جائیں گے ہم یہ کر دیں گے بالکل نہیں اللہ کو دعا اور دعوت پسند ہے دعویٰ پسند نہیں ہے کہ ہم تو محتاج ہیں کہیں کہ کہ سب سے پہلے ایمان کے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب اصل بسل ہے اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کا امتحان لیں کہ اس میں کون کچے ہیں کون پکے ہیں سارے واقعات نبیوں کے ساتھ وہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لیے ہاں کہ دیکھیں ایمان والوں میں کتنا یقین ہے نبی کی بات کا اس لیے اللہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں سارا قصہ معراج کا آپ کا سفر صرف اس لیے ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا وما جعلنا الرؤيا ارینا کا اللہ فتنه الناس کہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرنا اللہ کا یہ ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہے تو یقین والے تو تصدیق کرتے ہیں جو یقین نہیں کرتے وہ انکار کرتے ہیں کیوں انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی خبر کو عقل سے سوچتے ہیں نبی کی خبر کو کہیں سوچتے ہیں عقل سے کہ یہ بات عقل میں آوے تو مانو نہ آوے تو چھوڑ دو خدا کی قسم امت میں دین کے اندر تحریف کرنے کی بیماری جو آئی ہے وہ اسی ناقص عقل کی وجہ سے آئی ہے کہ قرآن میں سے یہ نکال دو قرآن میں سے یہ نکال دو قرآن میں سے یہ نکال دو قرآن میں سے وہ نکال دو تاکہ دنیا کے حالت ٹھیک ہو جائیں یعنی غور کرو سوچو کیونکہ میرے محترم دوستو دین کا اللہ کے احکامات کا مدار عقل پر نہیں ہے حکم پر ہے اور حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے حکم کا مدار یقین پر ہے جی ہاں کہ اللہ کے عمل کہ, اللہ کے عوامر کا امتسال یقین سے ہوگا عقل سے نہیں ہوگا کیونکہ عقل بہت ناقص ہے معتبر تفسیر میں ہے ما انت بنعمت رب کا ولا مجنون اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے نہ مجنون تھے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کو سو حصے بنائے کتنے سو حصے عقل کے ایک حصہ عقل کا اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے ایک حصہ عقل کا اس میں سارے علماء سارے انبیاء سارے فقہا سارے محدثین جی ہاں پھر دوسری لائن کے لوگ ساری دنیا کے تاجر ساری دنیا کے ڈاکٹر ساری دنیا کے انجینئر ساری دنیا کے سائنسداں جو اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں ان سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے جی ہاں۔ ازل سے لے کے اب تک کے لیے اور ننانوے حصے عقل کے اللہ نے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو آپ کے کسی کسی حکم کو چاہے وہ آپ کے استنجے کے لائن کا کوئی کوئی کوئی عمل ہو اس کو یہ کہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو پہلے یہ غور کر کہ تیرے حصے میں عقل کتنی آئی ہے اگر سائنسداں یہ ڈاکٹر اپنی ریسرچ کے بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ سنت مناسب ہے یہ ہمارے ہمارے فلاں جو ہے فلاں علاج سے فلاں علاج کے موافق ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرما دیا تھا نہیں یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تجھ پر یہ چیز اب کھلی ہے چودہ سال کے بعد کہ تیرے حصے میں عقل آئی کتنی ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں تاکہ امتحان لیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا احکامات میں بھی اور مغیبات میں بھی کہ سارا معراج کے جو سفر ہوا ہے وہ صرف اس پر کہ ہم یہ جان لیں کہ تم میں کون یقین کرنے والے ہیں کون یقین کرنے والے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جس رات آپ کا معراج کا سفر ہوا ابو جہل وہاں سے گزرا کہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش بیٹھے ہو آپ نے فرمایا آپ نے ابو جہل سے چھپایا نہیں اس بات کو کیوں اس لیے کہ غیروں کے لیے اتمام حجت کے واسطے کہ تم اگر نبی کے معجزات کے باوجود نبی کو نبی نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب اور جلد آئے گا ابو جہل نے سنا سن کر کہا کہ دیکھو ابھی کسی سے کہنا مت میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں پھر ان کے سامنے بیان کرنا تاکہ استحزا زیادہ ہو آپ کا مذاق زیادہ اڑے تو میں یہ اس وقت جو کمزور ایمان والے تھے جو کمزور ایمان والے تھے مرتد ہو گئے کہ نہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک رات میں آسمانوں کا سفر اور ایک رات میں ایک مہینے کی مسافت کا سفر بیت المقدس تک ہو گیا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی جنہیں یقین ہوگا وہ بات لے لیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک یہ بات حق ہے وہ فرما رہے ہیں ہمیں اس کا یقین ہے جو یقین نہیں کریں گے وہ نبی کی خبر کو عقل سے سوچیں گے جب یہ عقل سے سوچیں گے تو ان کا دین بھی ناقص ہوگا اور یہ اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنی عقل سے گھڑے ہوئے جو ہیں جتنے نقشے ہیں ان سارے نقشوں میں کامیابیوں کا یقین کر کے اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں کر سکتے اس لیے میرے بزرگ دوستو جتنے واقعات نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے ہیں ان کے تذکرے یقین کے سیکھنے کا سبب ہیں تو اب نبیوں کے ساتھ غیب کے کی خبریں دو قسم کی ہیں وہ ایک وہ وعدے ہیں جو وعدے دنیا میں کیے ہیں قیامت سے پہلے پہلے کچھ وعدے وہ ہیں جو آخرت میں کیے ہیں ہمیشہ کے لیے جو ان وعدوں کا یقین کریں گے وہ استفادہ نہیں کریں گے پکی وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ تم کا علاقہ فتح کرو گے ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا عراق کا ایک شہر ہے اور جیسے ہی اس میں داخل ہو گئے سامنے شیما بنتے بکیلا ایک لڑکی انتہائی خوبصورت بہت مالدار کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے سفید خچے پر سوار وہ نظر آئے گی چنانچہ ایک صحابی اسی وقت ہجرت کر کے آئے روایت میں ہے یہ کوئی پرانے یہ کوئی پرانے صحابی نہیں تھے نئے اسی وقت ہجرت کر کے آئے وہ سن رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہ ہاں بھائی یہ کہہ تو رہے ہیں ان کے حالات تو ایسے ہیں نہیں کیسا ہوگا کب عراق عراق فتح ہوگا خبر نہیں ہوگا نہیں ہوگا سنتے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی مجھے دے دیجئے یہ لڑکی مجھے آپ مجھے دے دیجیے فرمایا ہی اللہ کہا کہ ہاں یہ تمہارے لیے ہے لے لو یقین نبی کی بات پر فرمایا ہی اللہ کہا ہاں یہ تمہارے لیے ہے چنانچہ حیرہ کا علاقہ فتح ہوا حضرت خالد کے ساتھ جماعت تھی جیسے ہی یہ صحابی داخل ہوئے ہیرا کے کے شہر میں سامنے وہ لڑکی اسی حلیے میں اسی کالے روپٹے کے ساتھ سفید خچے پر سوار وہی اس کا نام جا کے قبضہ کر لیا کہ یہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانے میں ہی لے چکا تھا حضرت خالد نے کہا کہ نہیں اس پر گواہ لاؤ ہم ایسے نہیں دیں گے تو فوراً دو صحابی انصاری گواہ گئے ہم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لڑکی کو لے چکے تھے تو جاؤ لے جاؤ ہاں نہیں نہیں مجھے یہ واقعات ہیں جتنے واقعات ہیں وہ یقین کے سیکھنے کا سبب ہیں ہمارے درمیان سے یہ واقعات اس لیے نکل گئے کہ یہ تو اس زمانے کے اس زمانے میں ممکن تھا اب ممکن نہیں ہے جو اللہ سے بدگمان ہو گیا اس نے اب بہت بڑی طاقت سے وہ محروم ہو گیا میرے دوست بزرگوں زن جو ہے نا زن یہ تو قوت ہے ایک طاقت ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہوگی انا عند ذن عبدی بھی میری قدرت میرے بندے کے میرے بندے کے میرے ساتھ حسن زن کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے لوگ آ کر کہتے رہے کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا تمہارا مکان جل گیا وہ ماننے کو تیار نہیں یہ کیوں نہیں مانتے کہ میں کیسے مان جاؤں کہ ادھر خبر ہے اور ادھر نظر ہے کہ نظر مخلوق کی ہے خبر خالق کی ہے بہت فرق ہے ہم نہیں مانتے ایک نے کہا دوسرے نے کہا تیسرے نے کہا کہ نہ ماننے کی کیا وجہ ہے کہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ نظر خبر کے خلاف پڑ رہی ہے تم کہتے ہو مکان جل گیا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے دعا پڑھی ہے اس دعا کے پڑھنے پر کوئی آفت نہیں آئے گی ہم سے وعدہ کر لیا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ دوستو عزیزو اس یقین کے بغیر نماز سے لے کر کوئی ذکر کوئی دعا کوئی آیت کوئی چیز یقینی نہیں بن سکتی ہاں سمجھتے تھے کہ سارا دین زندگیوں سے غیر یقینی ہو کر نکلا ہے سارا دین نکلا زندگیوں سے غیر یقینی ہو کر کہ اسباب کے یقین نے اسباب میں حرام داخل کیا کہ صدقات پر یقین نہیں ہے رشوت پر یقین ہے کہ رشوت تو کام ہو جائے گا صدقات پر یقین نہیں ہے اور کہ رشوت پر یقین ہے حالانکہ صدقات تو بلایا کو ایسا دفع کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جی ہاں اس سے بڑی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے صدقات بلایا کو دور کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے زمین آسمان کے درمیان اس سے بڑی کوئی طاقت زمین آسمان کے درمیان نہیں ہے کیونکہ جتنی عظیم مخلوقات ہیں وہ سب کے سب فیل ہو گئیں کہیں کے مقابلے میں کہ صدقے کے مقابلے میں جو دائیں ہاتھ سے اس طرح دیا جاوے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ مومن کا عمل ہے اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں غیب کے تذکرے کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے ان تذکر اس کے تذکرے یقین کے ساتھ ہوں تو یہ اندر یقین پیدا کریں گے اور غیب کو مشاہد کر دیں گے جو مشاہدے میں ہے وہ غیر یقینی ہو جائے گا تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے ضابطے کیا ہیں جتنا دنیا کا پھیلا ہوا نظام ہے یہ دنیا کا پھیلا ہوا نظام میرے دوست بزرگوں یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے استفادے کے ذریعہ نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے زیادہ فائدے اٹھاویں یہ بالکل ممکن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ سارے مادی اسباب مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان مشترک ہیں اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے محض اس کے احکامات ہیں ایا کا نا ایا کا نستعین اے اللہ تیری عبادت اس سے مدد اس لیے سارے جتنے وعدے ہیں وعدے حکموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں ہے وعدے بھی نہیں ہیں دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدے بھی نہیں اگر یہ بات ہوتی تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوا کرتے لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوا کرتے جی ہاں کیونکہ اللہ اپنے اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے ہاں اللہ محتاج نہیں ہے واللہ غالب علی عمری کہ اللہ تو اپنے فیصلے پر پوری طرح غالب ہے محتاج نہیں ہے کہ وعدہ خلافی تو محتاجگی کی دلیل ہے کہ میں میں نے وعدے کہتے ہیں پورا نہیں کر سکا یہ مخلوق کی صفت ہے اگر اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوا کرتے کہ لوگ اپنے اسباب میں ناکام بھی ہیں کامیاب بھی ہیں کیوں کیونکہ اللہ رب العزت یہ سارے تغیرات اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں اس لیے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اس کے عوامر دیے گئے ہیں اس کے عوامر میں سب سے پہلا امر نماز ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمے کے بعد اس کا حکم فرمایا لا الصلاة کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے گویا اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے سارے احکامات ہیں جس میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں نماز پر تین طرح ہمیں مشق کرنی ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشق کسے کہتے ہیں مشق کسے کہتے ہیں مشق مشق وہ عمل ہے جس سے پورے جسم پر مشقت آوے فوجی مشقیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں فوجی مشقیں ہاں کسی عام آدمی کرنے کی ہمت نہیں ہے پانی سے کیسے نکلنا ہے پہاڑوں پر کیسے چڑھنا ہے ریتیلے میدان سے کس طرح گزرنا ہے زمین زمین پر لیٹ کر کیسے چلنا ہے مشق کہ مشق سے تو سارے جسم پر مشقت آتی ہے جی ہاں زبانوں الفاظ الفاظ سے نہیں مشق ہوتی دیکھو الفاظ جو ہے نا الفاظ یہ تو کورس بناتے ہیں الفاظ کورس بناتے ہیں اور آدمی آدمی بناتے ہیں اکبر کا کہنا ہے کہ الفاظ کے الفاظ کورس بناتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں عمل عمل عمل عمل کا تعدی عمل سے ہوگا پہلی مشق نماز پر یہ ہے کہ نماز کے ظاہر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ سلو کما رائے تمنی اسلی ہماری نماز کی سب سے پہلی مشق پہلی مشق عملی مشق ہے کہ عملی مشق رکو کیسا ہو رہا سجدہ کیسا ہو رہا کہ اس عمل کا ڈھانچہ کیا اس قابل ہوا ہے کہ اس کو مزین کیا جاوے اخلاص سے اس کو مزین کیا جاوے احتساب سے اور اجر جو ہے اجر کے ملنے کی امید سے اور اس عمل کو مزین کیا جاوے صفت احسان سے کہ اس میں اللہ کا دھیان ہو جس نے عمل کے ڈھانچے کو بگاڑ لیا اس میں اخلاص اور احتساب اور صفت احسان پیدا نہیں ہو سکتی کہ عمل کے ڈھانچے کو بناؤ پہلے کہ نماز سب سے پہلے یہ عمل کا ڈھانچہ بنے ہاں۔ ایک صحابی نے نماز میں جلدی کی آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دمشق کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی نماز میں جلدی تھی رکو سجدوں میں جلدی کر رہا تھا رکو سجدوں میں جلدی کر رہا تھا دیکھ کر فرمایا کہ اگر آپ اسی نماز پر مر گئے نماز کے اندر اطمینان نہ لائے اگر آپ اسی نماز کو پڑھتے پڑھتے مر گئے اپنی نماز کے اندر اطمینان جو واجب ہے وہ نہیں لائے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے والے سے جس کی نماز میں جلدی تھی اجرت تھی یہ بات نہیں تھی کہ اس نے کوئی عمل چھوڑ دیا اسی وجہ سے بعض صحابہ بعض تابعین اور بعض ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز کے اندر اجرت کرنے والے کی نماز ادا نہیں ہوئی اس کے ذمہ فریضہ باقی ہے اللہ جزائے خیر امام صاحب کو کہ ہم جیسوں کے لیے کم سے کم اتنا تو کر گئے کہ ہاں نماز تمہارے سر سے اتر گئی مگر اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اجرت کی نماز پر اجر نہیں ملے گا جلدی کی نماز پر اجر نہیں ملے گا اس پہ سب کا اتفاق ہے تو نماز کے ظاہر پر پہلی مشق مشق کیا عملی مشق کی مشق نہیں عمل کی مشق کہ امام صاحب عالم صاحب آپ میں رکو دیکھ لیں میرا سجدہ دیکھ لیں ہم نے ایک ساتھی کو دیکھا اس نے رکو کیا اور اپنی پیٹ اور کمر ہاں اپنا اپنا سر اور کمر اور سرین اس اس نے ایک لیول میں کرنے کے بعد سے کہا کہ تم میری کمر کے اوپر ایک تختہ رکھو اور اس کے اوپر وہ لیول رکھو جو لیول معمار عمارتیں بنانے والے دیوار کے ٹیڑھے اور سیدھے ہونے کو دیکھتے ہیں ہوتا نہیں ایک آلہ ہوتا ہے جس میں اندر پانی کا قطرہ سا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بھائی اس کو لیول کہتے ہیں کیا کہتے ہوں گے تو رکھے دیکھ رکھ کے دیکھ میرا ڈکو صحیح ہے کہ نہیں ہم نماز ہم اعمال کو بگاڑے اور بگاڑ کر یوں کہیں کہ اعمال میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی میرے بزرگ دوستو بات یہ ہے کہ تمام عبادات اللہ کا حق ہیں عبادات اللہ کا حق ہیں اللہ کے حق کو ضائع نہ کرو کیوں کہ اللہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دنیا میں برکت کے لیے دیا گیا ہے انتہائی ناسمجھی کی بات ہے برکات برکات وہ اعمال سے ہرگز مقصود نہیں عبادت اللہ کا حق ہے اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں تو اللہ نے ظلم نہیں کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے ظلم کیا دیکھو اتنی عبادت کرنے والے کو جنم داخل نہ کیا کیوں اس لیے کہ عبادت ہمارا کوئی اللہ سے معاملہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں جنت دے گا عبادت اللہ کا حق ہے عبادات اللہ کا اللہ کا حق ہے مجھے ایسا فرماتے تھے کہ عبادات کو کسی برکت کے لیے کرنا یہ عبادات کو برکت کے لیے کرنا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے کہ یہ حقیر دنیا تو نے اس کو اپنی عبادت کا بدل سمجھا مجھے یاد آ گئی بات درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی مال لے کر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وللہ عندی معاد یعنی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص تھا انفاق میں مال خرچ کرنے میں یہ کہا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال ہے ہندی معاد اور میں اللہ کے لیے بار بار خرچ کرتا رہوں گا ہندی معاد میں اللہ کے لیے بار بار خرچ کرتا رہوں گا عمر رضی اللہ مال لے کر آئے اور پیش کیا اور یہ عرض کیا یہ عرض کیا ولی عند اللہ معد دونوں کی باتیں فرق ہے یہ کہا ولی عند اللہ معد کہ میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا جی ہاں میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا یہ میں نے خرچ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر تقوس کا یا عمر غیر وطر کہ عمر تم نے اپنی کمان کا تانت کسی اور چیز کا لگا لیا ہے کمان کا تانت وہ ہوتا ہے جو تیر کو دور پھینکے اس کو تانت کہتے ہیں تیر کو دور پھینکتا ہے یعنی مقصد یہ تھا آپ کی بات کا کہ ابو بکر نے تو یہ کہا کہ جب جب خرچ کا تقاضا آئے گا ابو بکر خرچ کرتا رہے گا اللہ کے لیے عمر تم نے یہ کہا کہ جو خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ سے لے لوں گا ہے آپ نے فرمایا کہ جو فرق تم دونوں کے صدقے میں ہے کمی زیادتی کا وہی فرق تم دونوں کی بات میں ہے مابین کلیمت کما کمابین صدقت کما یہ آپ نے فرمایا کہ جو فرق تم دونوں کی مال میں ہے وہ فرق تم, دونوں کی بات میں ہے یعنی میں نے اس لیے بات عرض کی ہے کہ جب تک عبادت سے عبادت کو محض اللہ کا حق نہ یقین کیا جاوے اس وقت تک لوگ دین پر آنے کی وجہ دنیاوی حالات کو سمجھیں گے جن کے حالات ٹھیک ہوں گے مالی اعتبار سے وہ یہ کہیں گے کہ دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں دین وہ اختیار کریں جن کے حالات خراب ہیں کیونکہ دین سے برکتیں آئیں گی پریشانیاں دور ہوں گی یہ وجہ ہے اس کی کہ ہم نے عبادت کو برکت کا بدل اور یا برکتوں کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے عبادت کو اللہ کا حق نہیں قرار دیا اللہ رب العزت ان عبادات کے ذریعے ہمیں جنت سے ہمیں جنت میں داخل کر لے جہنم سے پناہ دے دے یہ اس کا فضل ہے عبادت کا بدل نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا کہ میں بھی نہیں جی ہاں کہ عائشہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں جنت میں جاؤں گا ہاں اللہ یتغمدنی اللہ بغفرانی کہ ہاں اللہ ہی مجھے اپنے اپنے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے مجھے داخل کر لے جنت میں اس لیے میرے محترم دوستو ایمان کے بغیر خوف اور امید کے پہلو برابر نہیں ہو سکتے ہاں، خوف اور امید یہ دو خاص چیزیں ہیں مومن کے چلنے کے لیے جس طرح ٹرین چلتی ہے دو پٹریوں پر کہ مومن چلتا ہے خوف خوف اور امید پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تھا کہ کہ اگر اعلان ہو جاوے تمام لوگ جنت میں جائیں گے ایک آدمی جہنم میں جائے گا عمر فرماتے تھے کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے اور اگر یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اپنے بارے میں امید ہے یہ یقین کہ جس سے خوف اور امید کی دونوں لائنیں یہ برابر ہو جائیں اس پر مومن اللہ کے عوامل پر چلے گا امید کی وجہ سے اور حرام سے بچے گا خوف کی وجہ سے تو میرے محترم دوست بزرگوں یہ بات ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے یہ برکتوں کے لیے نہیں ہے برکتیں موجود ہیں مقصود نہیں ہیں ورنہ یہ ہوگا کہ دین اختیار کریں گے اگر دین کے بعد حالات ٹھیک ہوئے تو دین پر رہیں گے کہیں کے لیے تاکہ حالات ٹھیک رہیں اور اگر ان کے حالات بگڑے تو یہ ان کو دین چھوڑنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دین کو دنیاوی حالات کے ٹھیک کرنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوئے اس لیے اس اس لیے لیے دین چھوڑ دیا میں کر رہا ہوں کیوں کہ ایک طبقہ ہے امت کا جو دین سے گزر چکا فماذا بعد الحق الضلال کہ حق کے بعد تو گمراہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ان کی واپسی مشکل ہے جو دین سے گزر چکے جو دین سے گزر چکے ان کی واپسی مشکل ہے کیوں کہ انہوں نے دین اختیار کیا تھا دنیاوی کہ وہ دنیاوی برکات کے لیے وہ تو اس تجربے میں ناکام ہو گئے اس لیے میرے بزرگ دوستوں عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے اور عبادت اور اطاعت ایک چیز ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی عبادت کی اطاعت عبادت ایک چیز ہے اس کو تقسیم نہ کرو اگر تقسیم کرو گے اگر تقسیم کرو گے تو نماز اللہ کے لیے ہو جائے گی اور معاملات میں معاشرے میں اخلاق میں آزاد ہو جائیں گے کہ معاملات میں غیروں کی اسکیموں پر اور عبادت میں اللہ کے کہ, کہ, کہ عبادت میں اللہ کے سامنے اس کو توجہ نہیں کہتے قبلے کی طرف رخ کر لینا نماز میں اس کو توجہ نہیں کہتے توجہ کہتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے عوامر کا پابند ہو کر چلنا یہ توجہ ہے انی وجہ تو وجہ فطر السماوات ورد حنیفہ کہ تمام ادیان باطلہ ان کے طریقوں سے رخ پھیر کر بیزار ہو کر صرف اللہ کی طرف رخ کر لینا اس کا نام توجہ یاد رکھنا ہے کہ اطاعت عبادت ایک چیز ہے یہ تقسیم نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لیے اور اطاعت اللہ کے غیر کی جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی جی ہاں کیونکہ عبادت اطاعت ایک چیز ہے جو اللہ کا حق ہے اللہ کے غیر کے لیے یہ چیز یہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اصل میں امت کے اندر عبادت کا تصور صرف ماتھا ٹیکنا دے گیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکیں گے نہیں حالانکہ یہ معاملات میں جھکا ہوا ہے معاشرے میں جھکا ہوا ہے اس کو سنتوں سے اتنی وحشت ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں نماز تو ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکیں گے حالانکہ یہود نصارہ اس سے ناراض نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہود نصارہ اس سے ناراض ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے ہمارے طریقے پر کیوں نہیں ہیں لن اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت سے بڑا سنت سے بڑا مجاہدہ کا میدان کوئی نہیں ہو سکتا سب سے بڑا مجاہدہ کا میدان سنت کا اہتمام ہے ہمیں عبادت کا تصور صرف نماز رہ گیا صرف نماز عبادت نہیں ہے سارا دین عبادت ہے اطاعت اور عبادت ایک چیز ہے جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی زندگی کے کسی شعبے میں تجارت میں زراعت میں حکومت میں کسی بھی کسی بھی شعبے میں اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی کیونکہ میرے دوستو عبادت رب کا حق ہے اللہ کے غیر کی ماننا اللہ کے امر کے خلاف یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات بڑی سخت ہے نہیں بالکل نہیں یہ بات حق ہے جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا کیونکہ جب ادیب نے حاتم اسلام لائے عیسائیت سے وہ نصرانیت سے اسلام میں داخل ہوئے تو ادیب نے حاتم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں الزام دیا ہے نصارہ کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون احبار حالانکہ کہ اللہ نے الزام دیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے اپنے احبار رحبان اپنے علماء اور مشائق کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا حالانکہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے پھر اللہ نے یہ الزام ہمیں کیوں دیا تو آپ نے فرمایا اے ادیب حاتم یہ بتلاؤ کہ جب تمہارے علماء اور مشائق حرام چیز کو حلال حلال کو حرام اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے تو تم ان کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں کیا یا رسول اللہ جو وہ کہہ دیں ہاں جو اسکیم چاہے چلا دیں تجارت کی جو اسکیم چاہے چلا دیں وہ زراعت کی حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو بدعت ہو کچھ بھی ہو کہ جو وہ کہہ دیں ہم اس پر وصدق نہ کہیں جو آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا آپ نے یہ فرمایا عدی بن حاتم سے آپ نے رب کو رب قرار دینا تو اس کی عبادت اس کی اطاعت ہے اس کے غیر کی اطاعت اس کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے یہ بات آپ نے واضح طور پر ادیب نے حاتم سے فرمائی اس لیے میرا رش دوست بزرگوں ہم عبادت پر آویں یعنی پورے دین پر آویں پورا دین عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری عبادات سارا دین نماز سے قائم ہوگا نماز یقین سے قائم ہوگی قرآن میں صاف بات ہے الذين يؤمنون بالغیب و الصلاة الاخلاط رزقناهم ينفقون کہ جو نماز قائم کریں گے یقین والے ہوں گے جو نماز قائم کریں گے ان کی جانی نہیں مالی ان کی مالی صلاحیتیں بھی انفاق پر آ جائیں گی اسراف سے بچ جائیں گی امام بالغیب کہ امام بالغیب سے نماز قائم ہوگی کیونکہ نماز کو وہ بگاڑتا ہے جس نے نماز تو کی ہے آخرت کے لیے اور اسباب کر لیے دنیا کے لیے ایسے لوگ مسیح سے جلدی بھاگتے ہیں کہ چلو کیوں کہ ہمارے اسباب جی ہاں کہ ہمارے اسباب وہاں ہیں یعنی میرے دوست بزرگوں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس عمل کو اللہ نے ضابطہ قرار دیا ہے اسے بگاڑ کر اس طرف جا رہے ہیں جس کو اللہ نے ضابطہ قرار نہیں دیا کہ چلو نماز کہ, نماز کے بعد کی دعائیں اور نماز کے بعد کی تصویرات چھوڑ دے گا کیوں کیونکہ اس نے اپنے اللہ کے درمیان مادی نقشوں کو اللہ سے لینے کا سبب سمجھا ہوا ہے ہرگز نہیں میرے بزرگ دوستو ہرگز نہیں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو تجارت سے روکا نہیں ہے تجارت سے روکا نہیں ہے کہ تجارت نہ کرو نہیں تجارت کرو کیوں کہ حکم ہے حلال کماؤ اور پھر کیوں ہے تجارت کہ تجارت تمہارے اس امتحان کے لیے ہے کہ تم دیکھتے ہیں کہ تم نبیوں کی صحابہ کی طرح تجارت کرتے ہو یا قوم شعیب کی طرح کرتے ہو کہ اللہ نے کامیابی یا ناکامی کے اسباب اسباب کو قرار نہیں دیا ہے بلکہ ان اسباب میں جو احکامات پرے ہوئے ہیں وہ کامیابی یا ناکامی کا سبب ہیں کہ اسباب میں احکامات پرے ہوئے ہیں کہ دیکھیں تم تجارت میں حکم پر ہو تجارت میں تجارت میں غبن اور خیانت پر ہو تو اللہ کامیاب تجارت سے نہیں کریں گے حقیز نہیں تجارت پر کوئی وعدہ نہیں ہے کامیابی کا جو راز ہے وہ تجارت میں حکم ہے اس لیے میرے بزرگ سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں کہ ہم عمل کو پرکھیں گے اسباب میں چاہے وہ ہماری چھوٹی سی دکان ہو اور چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہو اتنی بڑی بادشاہت کہ ایسی بادشاہت کسی کو میسر نہ ہو یہ دعا کی دی رب حبلی ملک من امبادی جی ہاں کہ سب امتحان کے لیے سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کیا کہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھبکنے کے بقدر اتنی دیر میں حاضر ہو گیا تو یہ فرمایا حضا من فضل ربی لیبلونی اشکر و کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے آزمایا ہے کہے میں کہ میں اطاعت پر آتا ہوں یا نافرمانی پر شکر اس کا نام نہیں کہ اللہ کے اللہ تیرا شکر زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں زبان سے شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی ہاں۔ الفاظ کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے اور شکر کی کہ شکر کی ادائیگی تو اطاعت سے ہوتی ہے جو جو ان اسباب سے اطاعت پر آیا وہ شکر گزار ہوا اور جس نے ان اسباب میں حکم توڑا ہے وہ نہ ہوا اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے نماز دی گئی ہے تو پہلی مشق پہلی کوشش نماز کے ظاہر پر ہے دوسری کوشش نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرو کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے تیسری مشق یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے لینا آ جاوے صحابی بار بار نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور کہتے رہے اپنے جو ہے جو ہے اس کے باغ کے مالک سے کہ جا کہ جا کے دیکھو بادل آیا کہ نہیں آیا ہم اسباب سے نہیں روکتے کہ اسباب چھوڑ دو بالکل نہیں یہ خیال غلط ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ اسباب سے روکتی ہے کہ نہیں ایسی ایسی بات نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت بلکہ خلافت ملتی ہی چلے تجارت کے لیے کہاں جا رہا ہے تجارت کرنے جا رہا ہوں کہ آپ تو خلیفہ ہیں اس لیے نہیں کہ خلافت کے ساتھ تجارت کرنا مناسب نہیں ہے ہاں کہ یہ کام ایسا معیوب ہے کہ خلافت کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں نہیں یہ بات نہیں تھی بلکہ امور خلافت آپ کو تجارت کی فرصت نہیں دیں گے یہ وجہ تھی تجارت چھوڑنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تجارت معیوب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے شراکت کے ساتھ تجارتی قافلہ گیا تو انہوں نے حضرت عبد بن عوف سے چار ہزار درہم قرض لیے جی ہاں تجارت کے لیے کہ تاکہ میں تجارت کروں لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ اٹل ہے کہ تجارت پر اللہ کا کوئی وعدہ کامیابی کا نہیں ہے پکی بات ہے اللہ کے ذات سے استفادے کے لیے اس کے احکامات ہیں وہ احکامات تجارت میں ہوں زراعت میں ہوں حکومت میں ہوں وہ وہ, وہ سارے عوامر عبادات میں ہوں کہیں بھی ہوں اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں نماز کو اس یقین پر لے آؤ اگر یہ نماز یقین پر آ گئی تو قائم ہو جائے گی جب تک یہ غیر یقینی رہے گی اس وقت تک یہ بگڑے گی اور اس کا بگاڑ کہ اس کے بگاڑ کے اثرات دین کے سارے شعبوں پر پڑیں گے